حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ میرے میرے میرے ساتھ دو اور اور اور بھی تھے ایک دائیں تھا دوسرا بائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرما رہے تھے ان دونوں نے آپ سے کوئی عہدہ مانگا میں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا انہوں نے مجھے اپنے دلی ارادے سے مطلع نہیں کیا اور نہ مجھے اندازہ ہی تھا کہ یہ کوئی عہدہ مانگیں گے مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے ہے اور ہونٹ سکڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا تحقیق ہم سرکاری منصب پر کسی ایسے شخص کا تعاون حاصل نہیں کرتے یا ہرگز نہیں کریں گے جو اس کا طلبکار ہو لیکن اے ابو موسا تو عہدے پر جا پھر آپ نے انہیں یعنی ابو موسا کو حاکم بنا کر یمن بھیج دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بھیج دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار